بسم الرحمن الحمد للہ اسلامی تاریخ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بگیچہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ہمارے باپ داداؤں کو کہتا ہے ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے اس سے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دے یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے اب صحابی بھی سن کر گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے کہا جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا چنانچہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہاں تک کہ تین سال قید میں بھی ساتھ رہے رہائی کے بعد بھی آپ کی حمایت میں کمی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دے دی کہ بلا شخص کھلا جگہ قتل ہو کر گرے گا چنانچہ جو جگہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ وہیں پر گرا ایک فرض کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ایک شخص دن پر روزہ رکھتا ہے رات پر نفلے پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے یہ بڑی سخت وعید ہے کہ ایک آدمی اگر جماعت میں شرکت نہیں کرتا ہے اور نمازوں کو جماعت سے اہتمام سے نہیں پڑھتا اور جان بوجھ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ وائد بیان کی کہ بلا عذر چھوڑنے والے کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ حفاظت فرمائے یہ کتاب ہے الوفا الوفاً تحفہ امام محمد رحمت اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے ایک امام محمد وہ ہے جو کتاب کے مسئلے بیان کرتے ہیں یہ دوسرے ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں ایک بات بڑی عجیب و غریب میں نے پڑھی کہ امام محمد رحمت اللہ نے یہ جو اس کتاب کے رائٹر ہے چالیس سال ان کی زندگی کیسے گزرے ہیں کہ نماز جماعت سے فوت نہیں ہوئی ہے ایک بار ایسا ہوا فجر کی جماعت چھوڑ گئی انہوں نے جب فجر کی جماعت چھوٹ گئی کر اس کی نماز کو پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ میں نے فجر کی جو جماعت چھوٹی تھی اکیلے تو نماز پڑھ لی لیکن اگر میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہوتی تو مجھے 27 ٹائم زیادہ ثواب ملتا جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو مجھے 27 ٹائم زیادہ ثواب ملتا چنانچہ انہوں نے شام کے وقت فجر کی نماز کو ریپیٹ کرنا شروع کیا اور 27 ٹائمز ٹوٹلی فجر کی نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ستائیس بار فجر کی نماز پڑھ لو تاکہ ستائیس ثواب تو مل جائے اور یہ نماز پڑھ کر انہیں اطمینان ہوا رات کو وہ سو گئے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد تم نے جو محنت کی ہے کہ ایک نماز چھوٹنے پر اسے ٹوینٹی سیون ٹائمس ریپیٹ کیا ہو سکتا ہے تمہیں اللہ جماعت کا ثواب دے دے ہو سکتا ہے تمہیں اللہ جماعت کا ثواب دے دے لیکن اے محمد جماعت کی نماز میں جو تدبیر اولا کی فضیلت ہے وہ کہاں سے لاؤ گے جماعت کی نماز میں جو فرشتوں کا آمین ہے وہ کہاں سے لاؤ گے بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جماعت کی نماز میں اللہ نے بڑی برکتیں اور بڑے ثواب رکھے ہیں بلکہ بلبل حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ وہ تو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانوں میں کہ دیکھو ہماری جو نماز ہے نا بالکل لولی نگری نکمی نماز ہے اس لیے ہمارا کنسنٹریشن رہتا ہے نہ توجہ رہتی ہے بس امام اللہ اکبر کرتا ہے ہم پیچھے پیچھے اللہ اکبر میں جھک جاتے ہیں ہماری نماز سے بالکل کمزور ہے تو ہماری نماز تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ قبول کرے کہیں وہ منہ پر مار دینا جائے لیکن ہمیں یہ بھی یقین کرنا ہے کہ میری نماز خراب ہے لیکن میرے جو ساتھی مسجد میں میرے ساتھ جماعت میں کھڑے ہیں ان کا دل تو میرے سے بھی زیادہ صاف ہے ان کی نماز تو میرے سے بھی اچھی ہے ان کا ایمان تو میرے سے بھی اچھا ہے تو اکیلے نماز پڑھیں گے تو ڈر ہے کہ منہ پر مار دی جائے گی لیکن جب جماعت سے نماز پڑھو گے اتنی اچھی اچھی نماز جائے گی اللہ کی بارگاہ میں تو ہماری کمزور نماز بھی پیکٹ میں چلی جائے گی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہول سیلر جب ہول سیل میں کوئی مال خریدتا ہے تو وہ ایک ایک آئٹم چیک نہیں کرتا ہے وہ پورا ہول سیل میں مال خرید لیتا ہے کنٹینر پورا کا پورا لے لیتا ہے اس میں کچھ ڈیمیج آئٹمس بھی ہوتی ہے کچھ ردی مال بھی ہوتا ہے لیکن وہ سب ساتھ میں لے لیتا ہے تو اسی طریقے سے جب جماعت سے نماز ہول سیل میں جائے گی تو انشاءاللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز بھی قبول ہو جائے گی اور میں تو ایک مثال انڈیا میں بھی دیا کرتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دس روپے کی نوٹ ہے اور وہ پھٹی ہوئی ہے تو وہ دس روپے کی نوٹ لے کر جائے اور کافی پھٹی ہوئی رفٹ ہے تو دکان والے نہیں لیتے کہتے یار دس روپیہ نہیں چل سکے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ دس روپیہ لے کر اس دکان پر جاتا ہے جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے پھاٹے لی نوٹوں لیوا ماں اوشے کہ جہاں پھٹی ہوئی نوٹوں کو وہ لوگ لے لیتے ہیں وہ دس روپیہ دیتا ہے تو اس کو ریٹرن میں سات روپیہ چھ روپیہ پانچ روپیہ یعنی اس کو لاس ہوتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ دس روپیہ اگر اس دکان میں دوں گا تو وہ چھ روپیے ہی دے گا چار روپے کا لاس ہوگا تو غلطی یہ ہے کہ جب کوئی بڑا پیمنٹ کرنا ہو اور دس روپیے کا پورا بنڈل دینا ہو تو بیچ میں وہ پھٹی ہوئی نوٹ ڈال دیتے ہیں اب جب دکان والے کے پاس پورا بنڈل آتا ہے تو وہ ایک ایک نوٹ کو نہیں نکالتا ہے وہ ٹوٹل کاؤنٹ کر کے رکھ لیتا ہے اور اس طرح وہ پھٹی ہوئی نوٹ بچ میں چل جاتی ہے تو بالکل یہی حال ہے کہ ہماری نماز اتنی نکمی ہے لیکن جب جماعت کی نماز اللہ کے پاس جائے گی تو میری ٹوٹی پھوٹی نماز ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہے انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو جائے گی تو جماعت کی بڑی فضیلت ہے ایک فرض کے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من القصد والحرم والماسر والمغرم یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں سستی سے بڑھاپے کی کمزوری سے گناہوں سے اور قرض سے تیری بنا چاہتا ہو یہ قرض سے بچنے کی بہت اچھی دعا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من القصد والحرم والماسم والمغرمی ایک اہم عمل کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں مر چکی ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کو فائدہ ہوگا تو اس شخص نے کہا کہ میرا ایک بات ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا تو صدقہ کرنے سے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی دیں گے بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرا دینا یا ایبورشن کرنا یا فیملی پلاننگ کرنا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے یہ سب گناہ ہے اور حرام ہے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا وہ سیونٹی ایئرز تک ستر سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دیں گے کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو طب نبی سے علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا یعنی کبھی کبھی بیٹھنے کی وجہ سے اور ایک ہی پوزیشن میں آدمی بیٹھے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں پنس اینڈ نیڈلس ہو جاتا ہے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر تھے اور وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا اس کے پیر سن ہو گئے بالکل پنس اینڈ نیڈلس ہو گئے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھائی جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا یہ ابن نے روایت نقل کی ہے اور ایک تو باقاعدہ حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ہاتھ سن ہو جائے یا پیر سن ہو جائے یعنی پنس اینڈ نیڈلس ہو جائے اس میں احساس باقی نہ رہے تو ایک مرتبہ میرے اوپر دروش شریف پڑھ لو اس پر دم کر دو سن ہونے کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے اور ویسے بھی جن لوگوں کو صاحب رول مانی اللہ محمود رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پیروں کے درد کی شکایت ہو آرترائٹی سے یا پیروں میں بہت درد ہے تو ان کے لئے انہوں نے وظیفہ بتلایا ہے سورہ توبہ جہاں ختم ہوتی ہے گیارہویں پارے میں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے اس کی آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم صبح میں سات مرتبہ اور شام کو سات مرتبہ پڑھے اور جو حصہ دکھتا ہے جو پیر درد ہوتا ہے زیادہ اس پر ہاتھ رکھے اور یہ سیون سیون ٹائم صبح اور شام پڑھ کر دم کرو انشاءاللہ پیروں کا درد ختم ہو جائے گا یہ باقاعدہ تفصیل میں یہ روایت موجود ہے تو اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ایک اور وظیفہ ایک عمل بتلا دو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ حضرت میرے پیروں میں بہت درد ہے اتنا علاج کیا ہر قسم کے میں نے علاج کیے لیکن میرے پیروں کا درد اچھا نہیں ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک عمل بتلاتا ہوں ایک کام کر ایسے علاقے میں چلا جا کہ جہاں پر لوگوں کو پانی آسانی سے نہ ملتا ہو پانی کی قلت ہو رہتے ہو وہاں پر لیکن پانی کی بہت تکلیف ہو اور جا کر اس کے لیے پانی کا انتظام کر دے اگر پانی نہیں ملتا کنواں کھدوا دے اسی طریقے سے پانی کا انتظام کر دے اور پھر مجھے آ کر کہنا کہ تیرے پیروں کا کیا حال ہے اس شخص کا بیان ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر میں گیا ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں بہت سارے انسان آباد تھے پانی کی تکلیف تھی میں نے ان کے لیے کنویں پانی کا انتظام کر دیا فرماتے میں نے وہ انتظام کر دیا کچھ مدت نہیں گزری اللہ نے میرے پیروں میں شفا دے دی اس کے بعد زندگی میں کبھی پیر نہیں دوں گا تو یہ کچھ ایسے اعمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے فرامین سے معلوم ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے سطر کا خیال رکھے تنہائی میں بیوی کے پاس جانے میں بھی سطر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو دوسرے موقع پر سطر چھپانے کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب عمل کرنے کی توفیق فرمائے سبحان اللہ و و سبحان سبحان کا نشد نتوب رب رب العزت والسلام العالمين